حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مزے آتی تھی اور اس بنا پر غسل بھی بہت زیادہ کرنا پڑتا تھا لہٰذا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے تمہیں وضو ہی کافی ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول اور جو میرے کپڑے کو لگ جائے آپ نے فرمایا جہاں تو محسوس کرے کہ کپڑے کو لگی ہے وہاں پانی کے ایک چلو لے کر چھڑک لیا کر یہی کافی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو سو دس